دیکھیے مسئلہ ہے کہ ہر آدمی چاہنے لگتا ہے کہ دنیا ویسی ہو جیسے کہ میں چاہتا ہوں دیٹ لیڈس ٹو ٹینشن ہر آدمی اسی فریم میں ہے کہ دنیا ویسی ہو جیسے کہ میں چاہتا ہوں نہ کوئی گالی دے مجھے نہ کوئی پتھر مارے نہ کوئی ایسی پارٹی پاور میں آ جائے جس کو میں دشمن سمجھتا ہوں نہ میرا بچہ بگڑے اور نہ میرے مال پہ کوئی نقصان ہو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے قرآن میں صاف لکھا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے ولا نہ بلو کو بشائی میرے خوف بلجو ہے وہ نقص میر اللہ الفس و صبرات یہ تو خدا کا یعنی اٹ پارٹ آف کیش گاڈ ہے کہ نقصان ہوگا آپ کے خراب باتیں ہوں گی تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سارے حالات اسموتھ ہوں آپ کی مرضی جو جو آپ چاہتے وہی دنیا میں وہی چلے یہ چاہنی غلط ہے اس چاہنے کو ختم کیجیے اپنی اس خواہش کو کل کیجیے سارے لوگ اب مصر میں جو ہے کئی بڑی تباہی بچی ہوئی ہے کیوں خواہ مسلم نے چاہا کہ جو ان کے مائنڈ میں ویسا مصر میں ہو تو آرمی نے کہا ہم تو نہیں ہونے تھے اب لڑ رہے تم کیوں چاہتے ہو کہ جب تمہارے مائنڈ میں حالات کے مطابق جو ہو رہا اس پر راضی ہو جاؤ ہم تو یہی کرتے ہیں اٹ یعنی is circum that shape the history not your mind جس کو دیکھیے اسے پھنسا ہوا ہے جس کو دیکھیے اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا اپنے جو لائکس ڈس لائکس ہیں اپنے ڈیزائر دنیا اسی دھگ پر بنے کیسے ہو سکتے تو نام کی نئے پیغبر کے بھی ایسا نہیں ہوا کیا پیغبر چاہتے تھے کہ ان کا دانت توڑ دیا جائے چاہتے تھے وہ دانت ٹوٹا گیا کیا پیغبر چاہتے تھے کہ ان کو عمرے سے روکا جائے مگر روکا گیا کیا پیغبر چاہتے کہ امت میں ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے صاحبہ صاحب آپس میں لڑے چاہتے تھے پیغبر تو پیغبر کا چاہنا بھی واقعہ نہیں بنتا یاد رکھیے آپ کا چاہنا کیسے واقعہ بن جائے گا پیغبر کا چاہنا بھی واقعہ نہیں بنتا حضرت نو نے چاہ کہ میرا بیٹا غرق نہ ہو تو کیا غرق نہیں ہوا ہر آدمی جس کو بھی دکھے وہ چاہتا کہ میرے مائنڈ کے مطابق دنیا کا نقشہ بنے it is quite impossible quite quite impossible impossible سب سے زیادہ اہم یعنی جس کو قرآن صبر کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے صبر مینس ایکسپٹینس آف ریئلٹی بہت صبر صبر قرآن دے وہ کیا ہے ایکسپٹینس آف ریئلٹی بس اسی کو پکڑیے